أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم الرجيم الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم كريم أما بعد فأعوذ بالله من بسم الله الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم میرے بھائیوں دوستو بزرگوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کے اندر میں بھیجا ہے ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو پہچاننے والے بنے کہ اللہ ہمارا خالق ہے ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے بولو بھائی اللہ ہے یہ موت دینے والا بھی اللہ حیات دینے والا بھی اللہ زندگی دینے والا بھی اللہ عزت اور ذلت کا مالک بھی اللہ ہے وہ اللہ خالق ہے پوری کائنات کو وجود دینے والا اللہ ہے ہم اس اللہ کی طرف متوجہ ہو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس اللہ کو یاد کرنے والے بنے ہم اللہ کو یاد بھی کریں اللہ کو یاد بھی رکھے اور ان اجتماعات میں اور ان مجلسوں میں جب ہم لوگ بیٹھے آوے ہماری نیت اللہ کی رضا کی ہو ہماری نیت کیا ہو بولو بھائی اللہ کو راضی کرنا کہ ہر حال میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جاوے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جاوے اس لیے ابھی ہم بات سن رہے ہیں تو ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے کی اور جو سنے اس پر عمل کرنے کی جو سنے اس پر عمل کرنے کی کہ ہم نبی علیہ السلاۃ السلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزرنے والے بنے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے بنے اس لیے ہم سے ہماری آخرت نہ بگڑے ہم سے ہماری آخرت نہ بگڑے تو اللہ پر توقل ہو اللہ پر بھروسہ ہو کہ وہی بیماری دینے والا ہے اور وہی شفا دینے والا ہے اور وہی عزت دینے والا اور وہی ذلت دینے والا کہ ساری کائنات کو وجود بخشنے والا اللہ ہے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر میں بھیجا ہے وہ جسے چاہے اسے موت دے دے وہ جسے چاہے اسے زندگی دے دے وہ جسے چاہے اسے بیمار کر دے اور وہ جسے چاہے اسے صفا دے دے بیماری بھی اللہ کی طرف سے صفا بھی اللہ کی طرف سے اور وہ جسے چاہے اسے اولاد دے دے وہ جسے چاہے اسے بے اولاد کر دے اولاد کو بھی کون دے رہا ہے بولو اللہ ہی دے رہا ہے اور جسے چاہے وہ اسے لڑکے ہی لڑکے دے اور وہ جسے چاہے اسے لڑکیاں ہی لڑکیاں دے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہے اسے کچھ نہ دے ہاں یہ یقین اندر کا یقین کہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے اور وہ اللہ راضی کیسے ہو جاوے ہمارے رب کو ہم راضی کیسے کریں کہ رب راضی ہوگا احکامات کو پورا کرنے پر کہ جن کاموں کو کرنے کو کہا گیا اسے کرنا ہے جن کاموں کو کرنے کو کہا گیا اسے کرنا ہے اور جن کاموں سے روکنے کو کہا ہے اسے رکنا ہے جن کاموں سے اپنے آپ کو بچنے کو کہا ہے ہمارے نبی نے سمجھایا ہے ہمیں سارے طریقے سمجھائے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے سمجھائے ہیں اس لیے میرے پیارے دوستوں بزرگوں ہمارے سامنے آخرت ہے آخرت ہر ایک کو اپنی آخرت میں جانا ہے میں اور آپ اپنی قبر میں اکیلے ہوں گے میں اور آپ اپنی قبر میں اکیلے ہوں گے ہماری قبر میں ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہوگا ہاں وہ نیک امال ہمارے ساتھ دیں گے جو ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے گزارے ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے والے عمل کیے وہ عمل ہماری قبر میں ہمارے ساتھی بنیں گے اور اسی کی برکت سے اللہ ہمارا حسر بھی آسان والا کرے گا اسی کی برکت سے ہمارا پڑوسی رات بھی آسانی والا ہوگا اس لیے کہ ایمان کبھی ہے کہ یہ ایمان نجات دلائے گا ایمان کے ذریعے سے اللہ ہماری آخرت بنائے گی لیکن سب سے پہلے اللہ پر بھروسہ اللہ پر توکل کہ ایمان والا ہر معاملے میں اپنی نگاہ کو اللہ کی طرف کرے کوئی بھی معاملہ پیش آوے سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ یہی میرا رب ہے یہی میرا پالنے والا ہے اور یہی مجھے رزق دینے والا ہے اور یہی مجھے موت دینے والا ہے اس اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اس اللہ کی طرف ہم متوجہ ہو کہ اسے اللہ نے ہمیں ہم اپنے جسم کو دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں دو آنکھیں دی زبان دی سننے کے لیے کان دیے اور آنکھوں کو دیکھنے کے بعد اس میں بینائی دی روشنی دی نابینا سے جا کے پوچھو جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں ان سے جا کے پوچھو آنکھوں کی کیا قیمت ہے وہ کہیں گے کہ اگر میرے پاس آنکھیں ہوتی تو ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے اگر ہمارے پاس آنکھیں ہوتی تو ہم قرآن کی تلاوت کرتے دیکھتے ہوئے لیکن میرے پیارو اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں اس اس کی کی قدر قدر دانی دانی کہ آنکھوں کی کیا نعمت ہے سننے کی نعمت کیا ہے کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ سننے کی نعمت دے رہا ہے آدمی سنتا ہے انہیں یعنی آنکھوں سے اچھائیوں کو دیکھنے والے بنے انہیں یعنی آنکھوں سے اپنے ماں باپ کا دیدار کرنے والے بنے اور انہیں یعنی آنکھوں سے قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے خیر والی چیزوں کو ہم دیکھنے والے بنے اور برائیوں سے بچنے والے بنے کہ ہماری نگاہیں غلط جگہوں کے اوپر میں نہ جاوے ہماری نگاہیں غلط چیزوں کے اوپر میں نہ جاوے ایمان والا پابند ہے اپنے آپ کو پابند بنا کر زندگی گزارے اپنے آپ کو کیسا بناوے بولو بھائی پابند بناوے ہم پابند بنا کر کے اپنی زندگی کو گزارنے والے بنے کہ ہمارے اندر پابندی آوے کہ نہ میرے نبی نے مجھے یہ طریقہ بتایا ہے کہ ہماری نگاہیں غیر بہم پر نہ پڑے اور میرے اللہ نے یہ کام اتارے ہیں کہ ہماری نگاہوں کا ہم استعمال صحیح کریں ہم اپنی آخرت بنانے والے بنے اس لیے میرے پیارے دوستوں بزرگوں ہم سے ہماری آخرت بن جا رہے ہماری آخرت نہ بگڑے تو اللہ کی نعمتوں کا استعمال صحیح اللہ کی نعمتوں کا استعمال صحیح صحیح استعمال کیا تو کہ صحیح استعمال کرنے کی بنیاد پر اللہ راضی ہو جائے گا اور غلط استعمال پر اللہ ناراض اور اللہ ناراض ہو گیا تو کہ اللہ ناراض ہو گیا بنے کام بگڑ جائیں گے اللہ ناراض ہو گیا تو بولو بھائی بنے کم بگڑ جائیں گے اور اللہ راضی ہو گیا کہ اللہ راضی ہو گیا تو اللہ کے راضی ہونے پر بگڑے کام اللہ بنا دے گا بگڑے کام بھی کیا کر دے گا بولو اللہ بنا دے گا بیمار کو صفا اللہ دے دے گا مصیبت والے کی مصیبت کو دور کرنے والا اللہ ہے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ ہے یہ توکل اس لیے اپنی لائنوں کو ٹھیک کریں کہ ہم اپنی لائنوں کو درست کریں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم اپنی زندگی کہاں گزار رہے ہیں کہ ہمارا دیکھنا کیسا ہے ہمارا بولنا کیسا ہے ہمارا سننا کیسا ہے کہ ہم اپنے کانوں کے اندر میں کن چیزوں کو سنیں گے ہمیں تو پابند بنایا ہمارے نبی نے ہمیں سمجھایا ہے کہ انہی کانوں کے ذریعے سے اللہ کی تلاوت کو ہم سننے والے بنے اچھائیوں کو سنے گا تو اچھائیاں دلوں میں جائے گی اور برائیوں کو سنے گا تو بھائی وہ دلوں میں اترے گی اس لیے ہمارا دل بنے اللہ سبحان و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اللہ من اط اللہ بکل بن سلیم ہم نے تمہیں سوارا ہوا دل عطا فرمایا ہے ہم اپنے دل کو بناوے ہیں کہ ہمارا دل ایمان اور یقین کے ساتھ مضبوط ہو کہ ہمارے اندر دلوں کے اندر میں جو بھی اتاریں گے وہ اترے گا اچھائیوں کو اتارو گے تو اچھائی اترے گی اس لیے ہمارے کانوں کا سننا صحیح ہماری زبانوں کا بولنا صحیح کہ ہماری زبانوں سے جھوٹ نہ نکلے گلی گلوچ کہ نہ یہ ہماری زبانوں سے صوبہ نہیں دیتا ایمان والا اور بد زبانی کہ نہ ایمان والا تو ایسا ہے کہ جس کی زبانوں سے لوگ خوش ہو جائے کہ یہ کتنی اچھی زبان ہے کتنے پیارے الفاظ بتا رہا ہے اور ان کی زبانوں کی سچائی ٹپک رہی ہے اس لیے ہماری زبانوں سے غلط چیزیں نہ جاوے غلط چیزیں نہ بولے کہ تجارت کر رہا ہے کہ اپنی تجارت کے اندر بھی غلط بات نہ ہو اپنی تجارتوں میں بھی ارے بولو بھائی غلط چیز لو کہ سچائی کے ساتھ تجارت سچائی کے ساتھ معاملہ ہے ہمارا بولنا صحیح ہمارا دیکھنا صحیح ہمارا سننا صحیح ہمارے قدم اللہ کے دین کے تقاضوں پہ اٹھنے والے بنے دین کی محنتوں کے اوپر میں اٹھنے والے بنے دین کی فکروں کو لے کر کے چلنے والے بنے یہ ہمارے قدم کہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے ہمارے پیٹوں میں کہ حلال جاوے حلال ہم حرام سے بچنے والے بنے ہمارے پیٹوں میں حرام نہ جاوے کہ حرام کا لکمہ ہمارے پیٹوں میں جائے گا بچوں کی تربیت پر اثر پڑے گا کس پر اثر پڑے گا بولو بھائی بچوں کی تربیت پر کہ وہی حرام کا لکما اگر ہمارے گھروں میں آیا ہمارے بچوں کی تربیت پر اثر پڑے گا حلال کمائی سچ بولنا اپنے آپ کو سچائی کے ساتھ چلانا ہماری نگاہوں کا استعمال صحیح ہو ہمارے سننے کا استعمال صحیح ہو میرے پیاروں پھر وہ بندہ اپنی آخرت بنائے گا ہم اپنی آخرت بنانے آئے ہیں اور آپ اپنی آخرت بنانے آئے ہیں ہم سے ہماری آخرت نہ بگڑے ہم سے بولو بھائی ہماری آخرت نہ بگڑے ہم اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے بنے اور صحابہ کے سامنے ہمیشہ آخرت تھی صحابہ کے سامنے ہمیشہ آخرت صحابہ آخرت کے بارے میں ڈرا کرتے تھے امال کرنے والے تھے صحابہ امال کرنے والے تھے لیکن اعمال کرتے کرتے اللہ کے سامنے رونے والے اللہ کے سامنے ڈرنے والے کہ اللہ ہم بڑے گنے گا بس تو ہمیں قبول فرما لے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے دس صحابہ جس کے بارے میں جنت کی بشارت دے دی جنت کی بشارت سنا دی اس میں کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلاۃ والسلام کا خوب ساتھ دینے والے اور نبی جی کے ساتھ میں ہر حال میں چلنے والے اپنی قربانیوں کو بڑھانے والے کیا آپ علیہ السلاۃ السلام کے ساتھ ہجرت بھی کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور گار میں ہے کہاں ہے بولو گار میں ہے نبی جی کے ساتھ میں ہیں اور دشمنان اسلام کے قریب آ گئے ہیں اور وہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ صلاح السلام سے کہہ رہے ہیں کہ نبی جی اگر یہ لوگ جھوک لیں گے تو ہمیں پکڑ لیں گے ہم دکھائی دیں گے ہم ان کو نظر آ جائیں گے ہم کیا ہو جائیں گے ان کو نظر آ جائیں گے پیارے نبی علیہ السلاۃ السلام نے یہ جملہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر غم نہ کرو ابو بکر غم نہ کرو ہمارے ساتھ کون ہے بولو بھائی اللہ ہے ہمارے ساتھ اللہ ہے لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر غم نہ کرو ہمارے ساتھ میں اللہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس جملے نے میرے دل کے اندر میں ہمت پیدا کر اللہ نے میرے دل سے باطل کا خوف نکالا ہے لا تحزن ان اللہ مان جو جملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور جو جملہ صحابہ کے لیے وہ ہمارے لیے ہم بھی غم نہ کریں ہمارے ساتھ کون ہے بولو بھائی اللہ ہے اس لیے ایمان والا کہ ایمان والا ڈرنے والا لیکن اللہ کے سامنے جھکنے والا اللہ سے ڈرنے والا اس لیے اپنی نگاہوں کو اٹھانے میں ڈرے گا کہ کہیں میری نگاہ گیر محرم کے اوپر تو نہیں جا رہی ہے اپنی زبانوں کو چلانے میں ڈرے گا کہیں مجھ سے بد کلامی تو نہیں ہو رہی ہے مجھ سے بد کلامی تو نہیں ہو رہی ہے اپنی زبانوں کو چلاتے چلاتے یہ ڈرے گا کہ کہیں میرے ماں باپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گے ہم ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کرے اس اف بھی نہ کرے اپنی زبانوں کو سنبھالے کہ یہی ہمارے ماں باپ ہیں ہمیں اکرام سمجھایا گیا ہمیں ماں باپ کی قدردانی سمجھائی گئی ہاں یہ نبی کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلاۃ السلام نے ساری چیزوں کو سمجھا کر کے گئے ایسی ایمان والا اپنی زندگی کو گزارے ہم اپنی زندگی گزارنے میں پابند بن جا رہے پھر جو زندگی پابندی والی بن گئی پھر زندگی گزارنے میں مزہ ہے پھر اللہ دلوں میں سکون ڈالے گا اللہ کیا ڈالے گا بولو بھائی دلوں میں سکون ڈالے گا اور اللہ زندگیوں میں راحت دے گا آفیت والی زندگی بندہ گزارے گا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا اللہ کا ڈر آ گیا تو کہ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اللہ کے سامنے رونے والا اللہ کے سامنے گر گرانے والا بنے گا کہ دل میں خوف آیا ہے کہ اب تک کی زندگی گزر گئی گزر گئی یہ اجتماع میں میں پہنچا تھا اللہ نے میرے دل کے اندر میں بات ڈالی ہے اب میں اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کروں گا یہاں سے جاتے جاتے یہ بات لیتے ہوئے جب کہ جب تک کہ چالیس سال کی زندگی اور ساٹھ سال کی زندگی اور پچاس سال کی زندگی اور تیس سال کی زندگی میری کہیں نہ کہیں گزری ہے یہ زندگی کو میں اب بناؤں گا اب باقی کی جو زندگی اللہ نے دی ہے یہ میری زندگی نہ بگڑے نہ آپ چلنے میں بولنے میں سننے میں دیکھنے میں ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں گا اور میں یہ دیکھوں گا میرے نبی کا اس میں کیا حکم ہے میرے نبی کا اس میں کیا طریقہ ہے اور اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے یہ میں دیکھوں گا ایمان والا اپنی زندگی کو ایسے گزارے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ایسی زندگی گزار کر گئے ایسی زندگی اور کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کی آیت لاتا ان اللہ معنا یہ جملہ دلوں میں آیا ابو بکر غم نہ کرو ہمارے ساتھ میں اللہ ہے اللہ نے گار کے سرانے کے اوپر میں مکری کو جالا تننے کے لیے بھیج دیا کبھی تری نے انڈے دے دیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو وہاں سے بگا دیا یہ اللہ حفاظت کرنے والا اللہ حفاظت کرنے پہ آوے اللہ حفاظت کرنے پہ آوے کوئی مار نہیں سکتا اور اللہ مارنے کے اوپر میں آ جاوے کوئی بچا نہیں سکتا حفاظت والی ذات بھی اللہ کی ہے مارنے والی ذات بھی اللہ کی ہے ہاں اس اللہ کو پہچانے ہم اپنی آخرت بنا رہے ہیں یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اتنے امال اتنے امال ان سارے امال کرنے کے بعد امال کرنے کے بعد ایک باغیچے میں بیٹھے ہیں اور جس کے بارے میں پیارے نبی علیہ السلاۃ السلام نے یوں فرمایا یہ اشرائے مبصرہ میں سے جنت کی بسارت دی ہے باغیچے میں بیٹھے ہیں کاس میں درخت کا پٹا ہوتا کاس میں مٹی کا ڈھیلا ہوتا کاس میں پرندہ ہوتا اس سے کل قیامت کے دن میں حساب نہیں لیا جائے گا ابو بکر کے ساتھ میں بھی یہ ڈرتے تھے اپنی آخرت کے بارے میں آخرت کے بارے میں فکر مند تھے اندر میں کرن تھی کہ ہمارا مرنے کے بعد کیا ہوگا حالانکہ نبی علیہ السلاۃ السلام فرما رہے ہیں ابو بکر کے لیے جنت کے آٹھوں دروازوں سے یہاں سے داخل ہو جاؤ یہاں سے داخل ہو جاؤ اور وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو اپنی آخرت کے بارے میں اتنے خوف کرتے تھے کہ کاش میں پتا ہوتا کاش میں چڑیا ہوتی کہ اس سے حساب نہ لیا جائے میں اور آپ سوچیں کہ ہم اپنی آخرت کے بارے میں کتنے بے خبر ہیں ہماری زندگیاں کیسی غفلتوں میں گزر رہی ہے ہم نے فکر ہی نہیں کی ہماری زندگیاں غفلتوں کے ساتھ میں گزر رہی ہے ہمارے اندر فکر آوے ہمارے اندر میں یہ پورن آوے کہ ہماری زندگیاں یہ یہ دنیا کی دنیا طلبی کے ساتھ میں نہ گزرے ہم اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ میں زندگی کو گزارنے والے بنے اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ آخرت کی طلب آخرت کی فکر ہر معاملے میں ہماری نظر اللہ کی طرف ہو ہر معاملے میں ہماری نظر اللہ کی طرف ہو میں اور آپ سوچیں کہ مجھے بھی مرنا ہے مجھے بھی قبر میں جانا ہے اور مجھے بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے آخرت میں میرا کیا ہوگا ہم سے ہماری آخرت نہ بگڑے یہ صحابہ تھے امال کرتے تھے اور ڈرنے والے تھے امال کرتے تھے اور رونے والے تھے اس لیے میرے پیارے دوست بزرگوں ہم اپنی آخرت کو بنانے والے بنے کہ وہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی کہ نبی علیہ السلط السلام کا ساتھ دینے والے اور نبی علیہ علی والسلام کے ساتھ چلنے والوں میں اور قربانیاں دینے میں سب سے آگے کہ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نیزا لگا ہے کبھی افا کا بے ہوشی صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے کیا بات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت سے اب عمر نہیں ڈرتا ہے موت سے عمر کو ڈر نہیں لگتا عمر اس بات سے ڈرتا ہے کہ عمر کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ حالانکہ نبی علیہ علی السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا تھا یا دس صحابہ کے بارے میں جو جنت کی بسارت سنائی ہے وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے لیکن وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آخرت کے بارے میں ایسے خوف کرتے تھے کہ عمر کے ساتھ میں آخرت میں کیا معاملہ ہوگا حضرت عثمان نبی علیہ السلاۃ السلام کے داماد ہیں ی کے بعد دیگر دو بیٹیاں نبی علیہ السلاۃ السلام کی دو دو بیٹیاں حضرت عثمان کے گھر کے اندر میں یہ کے بعد دیگر وہی عثمان ہے وہی حضرت عثمان ہے قبر کے پاس میں گزرتے تھے ایسا روتے تھے ایسا روتے تھے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی لوگوں نے پوچھا کیا عثمان آپ اتنا کیوں روتے ہو کہا یہ قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے جس کی قبر کی منزل آسانی کے ساتھ میں پار ہو جائے گی ان کی باقی کی منزل آسان ہو جائے گی اور جس کی قبر کی منزل مشکل ہو گئی کہ جس کی قبر کی منزل مشکل ہو گئی اس کی باقی کی منزلوں کو گزارنا مشکل پڑ جائے گا میرے پیاروں میری قبر کی منزل آسان کیسے ہوگی اللہ پوچھے گا تمہارا رب کون ہے تمہارا رب کون ہے ہم اللہ کو پہچانے کہ بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکامات کی پابندی کی ہوگی اپنے آپ کو مسجد کے عادی بنایا ہوگا اپنے آپ کو ذکر و اسکار کے ساتھ میں زندگی کو چلایا ہوگا تو یہ بندہ کل اللہ کے سامنے کل کل کل قبر کے اندر میں جب فرشتے آئیں گے نا تو ان کے سامنے کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں سے یہ ندا ندا گے کہ میرا رب تو اللہ ہے میرا رب کیا ہے بولو اللہ ہے یہاں کاروبار میں اللہ کو بھول گیا کہاں بھول گیا بولو کاروبار میں اللہ کو بھول گیا کہ مال آ رہا ہے تو اللہ کو بھول رہا ہے کہ جھوٹ بول کر کے تجارت ہو رہی ہے شادی بیا ہوا اللہ کو بھول گیا اللہ کو بھول گیا اور بات چیت کے اندر میں اللہ کو بھولا ہے دنیا میں اللہ کو بھلا ہے اللہ قبر میں اسے بھلا دے ہاں حضرت عثمان کہتے تھے یہ پہلی منزل ہے پہلی منزل ہے جس کی پہلی منزل آسانی کے ساتھ میں پار ہو گئی باقی کی منزل ہے ارے بولو اللہ آسان کر دو اور قبر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں اور روزانہ ندا دیتی ہے جب کوئی نیک بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر اس کے لیے ان کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے کھل جاتی ہے آسانی کر دیتی ہے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے قبر میں راحت ہی راحت مل رہی ہے اس لیے کہ یہ نیک ہے اس لیے کہ اس نے اللہ کو راضی کیا ہے کس کو راضی کیا بولو بھائی اللہ کو راضی کیا ہے یہ دنیا میں لین دین کرتا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے یہ گھر والوں کے ساتھ میں زندگی گزارتا تھا ہماری معاملاتی زندگی معاشرتی زندگی ازواجی زندگی کہ گھر والوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ جب رہتا تھا تو اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ میں رہتا تھا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کبھی نہیں کیا اب یہ قبر میں آرام سے سوئے گا یہ قبر میں کیسے سوئے گا بولو آرام سے سوئے گا ہاں اور قبر میں پھر اللہ ان کی زبان سے نکالیں گے کہ میرا رب اللہ ہے انہیں اسلام کو اور دین کو اور ایمان کو سیکھا ہے دنیا میں رہ کر کے کہ ہر عمل کو سیکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نماز کو سیکھنے کا ایک طریقہ ہے قرآن کو سیکھنے کا ایک طریقہ ہے قرآن کی تلاوت کی نماز کو سیکھا فرائض کو سیکھا واجبات کو سیکھا سنتوں کو سیکھا کہ یہ اپنی نماز کو ایسی مضبوط بنایا کہ نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے مسئلے حل کرواتا تھا تو پھر کہ اس کی زبان سے نکلے گا کہ میرا دن ارے بولو بھائی اسلام ہے اور پوچھا جائے گا تمہارا نبی کون کیا پوچھا جائے گا تمہارا نبی کون اب اس نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نبی کے طریقے کے مطابق میں زندگی گزاری ہوگی نبی علیہ السلاۃ والسلام کے طریقے کو اپنی زندگیوں میں زندہ کیا ہوگا آج ایمان والا نبی کا طریقہ چھوڑ رہا ہے ہمارے گھروں سے سنتوں کے جنازے نکلے ہیں ہمارے گھروں سے سنتوں کے جنازے نکلے ہم نے نبی علیہ السلاۃ السلام کے طریقے کو چھوڑا ہے ہم دیکھیں ہمارے لباسوں میں ہمارے لباسوں میں اور یہاں تک کہ ہمارا لباس کیسا ہے ہمارا مکان کیسا ہے ہماری تجارت کیسی ہے کہ سب میں سے ہم نے ہمارے نبی کے طریقے کو چھوڑا جب زندگیوں سے نبی کا طریقہ نکلتا ہے پیارے نبی علیہ السلاۃ السلام کی طریقے کو نکلنے کی بنیاد پر زبانوں میں قبر کے اندر میں اللہ کے نبی کا نام نہیں آتا ہے شادی بیاہ میں ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہے کہ نہ کہ ایمان والا اپنے نبی کے کو طریقے کو چھوڑنے والا نہ بنے کہ ہمارے سامنے ہمارے نبی کی قربانیاں ہیں ہمارے نبی نے ہمارے خاطر کتنا برداشت کیا ہے کئی کئی دن کے گھروں میں فاقے ہیں کہ وہ صحاب ابی طالب کا واقعہ ہم یاد کریں کہ صحاب ابی طالب کے اندر میں ڈھائی ڈھائی سال تک نبی علیہ السلاۃ السلام کو بائکاٹ کر دیا گیا آپ کے ساتھ دینے والوں کو بھی بائکاٹ کر دیا گیا اور ڈھائی ڈھائی سال تک ایسے گزارے ہیں کہ کئی کئی دن کے فاقے ہوئے ہیں ایک صاحبی کہتے ہیں ہمیں کھانا نہیں ملتا تھا ہم نے درختوں کے کچے پتے چبائے ہیں وہ درخت کے پتے چبا کر کے ہمارا پاخانہ بکریوں کی مینگنیوں کی طرح نکلتا تھا ایسا حال اس حال میں میرے اور آپ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام اور میرے اور آپ کے نبی کے گھرانوں نے اپنی زندگی بسر کی ہے کہ یہ امت کے اندر میں دن کیسے زندہ ہو جائے اور آج یہ امت نبی کے طریقے کو بھول رہی ہے کس کو بھول رہی ہے بولو بھائی نبی کے طریقے کو چھوڑ رہی ہے کہ جس نبی کی اتنی قربانیاں اور آپ کی بیٹیوں کی اتنی قربانیاں آپ کے گھرانوں کی اتنی قربانیاں لیکن وہ نبی علیہ السلاۃ السلام کے طریقے ہماری زندگیوں سے چھوٹ رہے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہمارا لباس کہ ہمارے لباسوں سے نبی کے طریقے جا رہے ہیں اور ایک ابا اور ایک ماں اپنے بچوں کی تربیت کرے ماں کی گود بچوں کے لیے تو پہلا مدرسہ ہے ہمارے گھروں میں رہتے ہوئے کہ ہمارے بچوں کی زندگیوں کے اندر میں نبی کا طریقہ آوے بچوں کی زندگیوں سے نبی کا طریقہ نہ جاوے یہ کب آئے گا یہ کب آئے گا کہ جب ہمارے گھروں کے اندر میں ہم تعلیم کریں گے کیا کریں گے بولو تعلیم کریں گے گھروں میں فضائل کی تعلیم ہوگی تو فضائل آئیں گے تو سنتیں آئے گی زندگیوں کے اندر میں سنتیں آئے گی گھروں میں تعلیم ہوگی تو گھروں کے اندر میں اللہ راحتیں ڈالے گا اللہ خیر ڈالے گا کیوں فضائل کی تعلیم ہو رہی ہے <coughs> نبی علیہ صلاح السلام نے جو طریقے بتائے ہیں وہ طریقے گزارنے کی تعلیم گھروں میں ہو رہی ہے کہ فضائل کی تعلیم سے بچوں کی زندگیوں میں دن آئے گا ایک شوق پیدا ہوگا شوق اندر ایمان گیا اور وہ ایمان مضبوط ہوا نماز کے فضائل آئے وہ بچہ نمازی بنے گا جوان بچیوں کی زندگیوں میں پردہ آئے گا ہماری بچیاں ماں باپ کے سامنے اف کرنے والی نہیں بنے گی بلکہ وہ بچے اور بچیاں اپنی زندگیوں کے اندر میں دین کو مضبوط کریں گے ان کے دلوں میں شوق پیدا ہوگا اس لیے ہمارے گھروں کے اندر میں تعلیم ہو تعلیم کے معیار کو مضبوط بناوے کہ ان تعلیم کی برکت سے اور ان فضائل کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گھروں کے اندر میں ہمارے بچوں کی زندگیوں میں ایسی محبتیں نبی علیہ صلاح والسلام کی سنتوں کی پیدا کریں گے کہ یہ بچے نبی کی سنتوں کو چھوڑنے سے ڈریں گے کہ مجھ سے آج میرے نبی کی سنت چھوڑ رہی ہے بچوں کو پتا چلے گا مسواک کیا ہے بچوں کو پتا چلے گا کہ نبی علیہ السلاۃ السلام نے کیسا لباس پہنا ہے اور ایمان والوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے اور ایمان والا نمازی بنے گا نمازی نماز کا پابند بنے گا جو چیز کے فضائل جو چیز کے فضائل سنیں گے پھر اس پر عمل کرنے والے بنیں گے ہاں اس لیے ہم سے ہماری آخرت نہ بگڑے صحابہ نے اپنی آخرت بنائی حضرت عثمان اسی لیے روئے ہیں حالانکہ آپ کے بارے میں یہ فرمائے اسرائے مبشرہ میں سے ہیں آپ کو جنت کی بسارت دی گئی ہے جنت کی بسارت سنائی گئی ہے پھر بھی رو رہے ہیں پھر بھی اپنے آخرت کے بارے میں فکر مند ہے کہ میرے آخرت میں میرے ساتھ میں کیا معاملہ ہوگا اس لیے میرے پیارے دوستوں بزرگوں ہم اپنی آخرت بنانے والے بنے ہم سے ہماری آخرت نہ بگڑے ہم سے ہماری آخرت نہ بگڑے ہم اللہ کو راضی کرے ہم اللہ کو راضی کرے اور ایمان والا کہ ان کے اللہ کو راضی کرتے ہوئے اللہ کے احکامات کا پابند بنے گا نمازوں کا پابند بنے گا کس کا پابند بنے گا بولو بھائی نمازوں کا پابند بنے گا مسجدوں کا آباد کرنے والا بنے گا اللہ نے قرآن میں فرمایا ان نسلا تنہا انل پہ من کر بے شک نماز روکتی ہے بے حیائیوں سے اور بری باتوں سے ہماری نماز ہمیں بے حیائی سے روکے گی برے کاموں سے روکے گی یہ نمازی ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی ہے انہوں نے احکامات کو زندہ کیا ہے انہوں نے فرائض کو زندہ کیا ہے ان فرائض کے زندہ کرنے کی بنیاد پر اللہ بے حیائیوں سے بچائے گا بے حیائی اور برے کاموں سے اللہ بچائے گا بری جگہ جانے سے اللہ بچائے گا اس لیے کہ زندگی میں نماز ہے زندگی میں نماز ہے اور نماز کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہماری روزیوں میں برکت دے دے گا ہماری روزیوں میں کیا دے دے گا بھائی برکت دے دے گا اس لیے ہماری نمازیں نہ چھوٹے کہ اللہ نے اللہ کا گھر ہو اور ہم اللہ کے گھر کو ویران چھوڑ دیں روزانہ منادی پکارتا ہے کہ نیند سے بڑھ کر نمازیں آؤ آؤ نماز کی طرف آؤ آؤ نماز کی طرف آؤ اور ایمان والا سویا پڑا ہے ہم اپنے گھروں کو آباد کر رہے ہیں ہم نے نمازوں کو چھوڑا کہ یہ نمازوں کو چھٹنے کا نقصان کیا ہوا کہ ہماری زندگی کے اندر میں ہماری زندگی کے اندر میں ہمارے دلوں میں دنیا کا ڈر دنیا کی طلب یہ ساری چیزیں آئے گی اور ہماری زندگی یہ بے حیائیوں کی طرف جائے گی ہاں لیکن ایمان والا اگر نمازی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روزیوں میں برکت دے گا قبر کے مرحلے کو اللہ آسان کرے گا کلسلات کے مرحلے کو اللہ آسان کرے گا نامہ اعمال کے وقت میں اللہ مددگار بن جائے گا ہم سے ہماری نماز نہ چھوٹے ہم سے ہماری نماز نہ چھوٹے اس لیے میرے بھائیوں میں اور آپ نیت بناوے کہ آج کے بعد میں ہم مسجدوں کو جائے کبھی ویران نہیں چھوڑیں گے کرتے ہو ارے مسجدوں کو آباد کرو گے دیکھو ہماری کارگزاریوں میں آپ کے علاقے کی کارگزاریوں میں سوچو کتنے فیصد نمازی ہے ایک محلے کے اندر میں کتنے مکان ہیں سو مسلمان کے مکان ہیں اب سو مسلمان کے مکان دو سو بالک مردوں کی بستی ہے ایوریج کے اعتبار سے کہ دو سو بالک مسلمان ہیں اس محلے کے اندر میں اور اس محلے کا حال کیا ہے کہ فجر کی نماز کے اندر میں جب اس محلے میں نمازیوں کی تعداد دیکھی جاتی ہے کہ دس نمازی ہیں بارہ نمازی ہے پندرہ نمازی ہے باقی کے مسلمان کہاں گئے کیا ان پہ نماز فرض نہیں تھی کیا اللہ نے ان پر نماز فرض نہیں کی ہے بالکل نماز فرض ہے لیکن وہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں اپنی نمازوں سے بے خبر ہے اور پھر دنیا طلبی میں بھٹک رہے ہیں روزیوں میں برکتیں کہاں سے آئے گی روزیوں میں برکتیں کہاں سے آئے گی اپنے مسائل کو ادھر حل کرنے جا رہے ہیں دوسروں کے در پہ جا رہے ہیں اللہ کے در کو چھوڑے گا اور اللہ کے احکامات کو توڑے گا اور نبی علیہ السلاۃ السلام کی سنت طریقوں کے جنازے گھروں سے نکلیں گے تو مسائل حل کیسے ہوں گے ہم مسائل کو حل کریں گے لیکن ہمارے مسائل ہمارے مسائل نماز کے ذریعے سے حل ہیں اس لیے ہماری آخرت بنے ہم اپنے آخرت کی فکر مند ہوں اور اپنی نمازوں کے پابند بنے اور ہم سے ہماری تلاوتیں نہ چھوٹے ہماری زبانیں اللہ کے ذکروں سے مشغول ہو کہ آدمی اللہ کے ہر وقت بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے سوتے سوتے بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے اور جو اللہ کا ذکر میں رتب السان رہتا ہے اللہ اس کے دل کو پاک اور صاف کر دیتے اس کے دل میں جس کی زبان میں اللہ کا ذکر آیا اس کے دل کے اندر میں نورانیت اللہ اتارتے اس کے دل میں اللہ نورانیت اتارتے حضرت سماما ابن اوسال ایک صحابی ہے سماما ابن اوسال یماما کے بادشاہ تھے کہاں کے بادشاہ تھے یماما کے ستر صحابہ کو شہید کیا تھا کتنے صحابہ ستر صحابہ کو صحابہ کی چوکیداری کی جماعت تھی ان کے ہاتھ لگ گئے مدینہ میں راستہ بھٹک گئے صحابہ کی چوکی داری کی جماعت کے ہاتھ لگ گئے صحابہ نے ان کو پکڑا پکڑ کر کے مسجد نبی میں لائے ستون سے باندھ دیا نبی علی السلام تحجد میں آئے نبی جی دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے پتا کیا یہ تو یہ تو سماما ہے سماما ابن اوسال یماما کے بادشاہ ہے پیارے نبی علیہ السلۃ السلام نے صحابہ سے پوچھا چوکی داری کی جماعت سے پوچھا تمہیں جانتے ہو یہ کون ہے صحابہ کہنے لگے اللہ اس کا رسول جانا ہمیں پتہ نہیں نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا یہ سماما ابن اوسال ہے یہ کون ہے بولو کہ جنہوں نے ہمارے ستر صحابہ کو شہید کیا میں اور آپ ہوتے تو آستینیں نے چڑھ جاتے لیکن نبی علیہ السلام اکرام کر رہے ہیں اکرام کر رہے ہیں نبی جی نے پوچھا سماما کیا حال ہے حضرت تو کہنے لگے خیریت تین باتیں میری کتنی شرطیں تین باتیں میں نے آپ کو ساتھیوں کو مارا ہے خون کا بدلہ خون آپ مجھے مار دو دوسری نمبر میرے پاس اللہ نے بہت مال دیا ہے میں بہت سارا مال آپ کو دے دوں آپ مجھے چھوڑ دو اور میں نے سنا کہ آپ کی ذات بڑی نرالی ہے یعنی نبی علیہ السلاۃ السلام کے اخلاق بڑے عمدہ ہیں یہ دشمنوں کو بھی پتا تھا یہ کس کو پتا تھا بولو دشمنوں کو بھی پتا تھا نبی کے اخلاق کے بارے میں یہ نبی علیہ السلاۃ السلام کے اخلاق تھے میں نے سنا آپ کی ذات بڑی نرالی ہے آپ کے اخلاق بڑے عمدہ ہیں آپ ہمیں معاف بھی کر دیں تین باتیں رکھ دی نبی علیہ والسلام نے انہیں مسجد نبوی میں رکھنے کا حکم دیا اسے وہی رکھو اور پیارے نبی نے فرمایا ایک وقت کا کھانا میرے گھر سے آئے گا یہ اکرام ایک وقت تک کا کھانا میرے گھر سے آئے گا ایک وقت کا دودھ میری اٹھنی کا پلایا جائے گا یہ اکرم کون اکرم کر رہے بولو اللہ کے نبی علیہ السلام اکرام کر رہے ہیں عدی بن حاتم اسلام لائے ہیں لیکن عدی بن حاتم اسلام کیسے لائے کہ بہن کو اللہ کے نبی علیہ السلاۃ السلام جب ان کی بہن آئی ہے کے جی بن کر کے تو نبی جی نے ان کا اکرم کیا نبی جی نے ان کا اکرم کیا ان کو اکرام کیا ان کو سواری کا انتظام کروایا ان کو آزاد کیا تو وہ بہن نے جا کر کے حضرت ادی بن حاتم سے کہا کہ تمہیں پتا ہے تم جس کے ساتھ دشمنی مول رہے ہو وہ کون ہستی ہے اور ان کے اخلاق کیا ہے اور ان کی زندگی میں کیسی نرمی ہے بن حاتم کی بہن کے ذریعے سے اللہ نے بن حاتم کے دلوں کے اندر میں بات ڈالی پھر نبی کے پاس بھی آئے اور اللہ نے دن کی دلیا پلٹی ہے اس لیے میرے پیاروں ہاں ہم سوچیں کہ میرے نبی علیہ السلاۃ السلام نے جو طریقے ہمارے ہم تک پہنچائے ہیں وہ طریقے ہم اپنی زندگیوں سے کتنے چھوڑ رہے ہیں اور کتنے لے رہے ہیں اکرام کر رہے ہیں آنے والے دشمنوں کا بھی اکرام ہے ایک وقت کا کھانا اور ایک وقت کا دودھ میری اونٹنی کا پلایا جائے یہاں تک کہ ایک دن پورا گزرا دوسرے دن کیا حال ہے ماں وہی کل والی تین شرطیں وہی کل والی تین شرطیں میں نے آپ کے صحابہ کو شہید کیا ہے خون کا بدلا دوسرے نمبر پر میرے پاس بہت مال ہے آپ لے لو مجھے چھوڑ دو تیسرے نمبر پر کیا آپ کی ذات نرالی ہے آپ رہے آپ کی ذات کے اخلاق بڑے عمدہ ہیں آپ مجھے معاف کر مجھے آزاد کر لیکن نبی علیہ السلاۃ السلام نے دوسرے دن بھی مسجد نبوی میں رکھا انہیں حضرت سماما اوسل دیکھ رہے ہیں صحابہ کے اخلاق ایک صحابی دوسرے صحابی کے ساتھ میں بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں ہلکے لگ رہے ہیں سیکھنے سکھانے کے کس کے ہلکے بولو سیکھنے سکھانے کے ہلکے لگ رہے ہیں ایک صحابہ دوسرے صحابہ کو سکھا رہے جسے پتا نہیں ہے وہ اس سے سیکھ رہے ہیں اور جسے پتا ہے وہ دوسروں کو سکھا رہے ہیں کوئی اللہ کے سامنے رونے میں مشغول کوئی اللہ کے سامنے تلاوت میں مشغول کوئی اللہ کی طرف متوجہ ہے گر گرا رہا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے آؤ جاری کر رہا ہے اور سب ایک ساتھ میں کھڑے ہیں چاہے مالدار ہو چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو ایک ہی سب کے اندر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں اور اطاعت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور اخلاق والی زندگی گزار رہے ہیں یہ دیکھ گئے سماما کے دلوں میں دنیا پلٹ رہی ہے تیسرا دن ہوا تین دن رہے تین دن کے بعد میں نبی علیہ السلط نے پوچھا سماما کیا حال ہے کیسا رہا کہ وہی شرطیں ہیں تین والی جو کل والی میں نے شرطیں رکھی ہے وہی تین شرطیں نبی علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا سماما کو چھوڑ دو آپ نے کیا کر دیا بولو صحابہ نے نہیں کہا کہ ہمارے ستر بھائیوں کو انہوں نے شہید کیا صحابہ نے نہیں کہا آپ نے فرمایا سماما کو چھوڑ دو حضرت سماما ابن اوسال کو چھوڑ دیا گیا وہ سماما ابن اوسال رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے ہیں غسل کیا ہے کپڑے بدلے ہیں مسجد نبی میں آئے ہیں اور کہہ رہے اشحد اللہ اللہ اشحد اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ یہ ایمان ہے یہ امال ہے یہ آخرت کی فکر ہے وہ زندگی دیکھی انہوں نے ایمان والوں کی زندگیاں دیکھی ہے ایمان والوں کی زندگیاں دیکھی ہے کیسی زندگی گزاری اور کس زندگی کے ساتھ میں اپنے آپ کو چلایا ہے ان کی زندگیاں الگ تھی پہلے یہ تو ایک دوسروں کو مارنے پہ تلے تھے یہ تو ایک دوسروں کو مارنے پہ تلے تھے ان میں پہلے جہالتیں تھی تھیں لیکن جب ایمان آیا ہے جب ایمان زندگی میں آیا ہے اور نبی علیہ السلاۃ السلام کے طریقے زندگیوں میں آئے ہیں اور اللہ کے احکامات زندگیوں کے اندر میں آئے ہیں اپنی زندگی کو پلٹا ہے انہوں نے آخرت کی فکر آئی ہے اور زندگی کیسی پلٹی یہ تو لوگوں کو معاف کر رہے ہیں اب تو گزر معافی اور یہ تو اللہ کے سامنے گرا رہے ہیں گر گرا رہے ہیں ہاں میرے پیاروں ایسی زندگی بنا کر یہاں سے جانا اس ماحول میں آئے ہیں اجتماع میں آئے تھے سماما ابن اوسا کے بھی تین دن لگے کیا لگے بولو تین دن لگے ہم بھی تین دن لگا رہے ہیں اس میں سے کوئی چار مہینے کے لیے جائے گا کوئی چالیس دن کے لیے جائے گا ہم سب کی نیت یہ ہو کہ اسی تین دن کو یہاں ہم جو تین دن لگانے کی نیت سے آیا وہ دل میں اس بات کو لے کر کے جاوے اب اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگائے اور موت تک چلائیں گے کب تک چلائیں گے موت تک چلائیں گے ہر حال میں چاہے کیسے بھی حال آ جائے اور اس کے لیے اپنے آپ کو چلانا پڑے گا یہاں سے نیتیں بنانی پڑے گی کہ اب تک کی زندگی ایسی گزری ہے اب زندگی کو بدلیں گے اب تک تو بہت سہولتیں لی ہے بہت سہولت کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارا ہے لیکن اب زندگی کو بدلیں گے جیسے صحابہ نے اپنی زندگیوں کو بدلا ہے پہلے رخ کہیں اور تھا پھر جب ایمان زندگیوں کے اندر میں آیا ہے تو ایمان کے آتے ہی رخ بدل گیا کہ لڑنے والے معاف کرنے والے بن گئے لڑنے والے درگزر کرنے والے بن گئے اور اللہ کے سامنے گر گرانے والے بن گئے کون ہے ہندا کہ حضرت ہندا بن گئی ہندا میں سے حضرت ہندا بن گئی حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبانے والی حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے نبی علیہ السلاۃ السلام کے پیارے چچا کو شہید کرنے والے لیکن کیا دیکھا کیا دیکھا فتح مکہ کے موقع کے اوپر میں جب صحابہ مسجد سب صحابہ مکہ کے اندر میں داخل ہو رہے ہیں کیا صحابہ کو ستایا نہیں گیا تھا کیا صحابہ پر ظلم نہیں ڈھائے گئے تھے صحابہ پر ظلم ڈھائے گئے تھے صحابہ کو ستایا گیا تھا وہ سارے دن یاد ہیں جب بلال کو ترپایا گیا تھا جب خباب کو لٹایا گیا تھا اور سارے صحابہ کے اوپر میں ظلم ڈھائے گئے تھے حضرت رومی کو دھکے دے کے نکالا گیا تھا نبی علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا تھا شعیب نفے کی تجارت کر کے آئے ہو وہ صحابہ وہ صحابہ لیکن کیا حال ہے کہ فتح مکہ ہو رہا ہے صحابہ کی زبانوں کے اوپر میں پیارے نبی نے یہ نعرہ چلوایا المرحمہ یوم المرحمہ آج تو رحمتیں لوٹے گی ہاں بدلا نہیں لیا بدلا نہیں لیا ابو بکر کے گلے میں چادر ڈال کر کے کھینچا گیا وہ بدلا نہیں لیا حضرت بلال کو کھینچا گیا گسیتا گیا تپتی ہوئے دھوپ کے اندر میں لٹایا گیا وہ بدلا نہیں لیا الم یوم یوم المرحمہ آج تو رحمتیں لوٹے گی آج تو سفر کتیں بٹے گی خوف میں تھے مشرقی نے مکہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا لیکن جب صحابہ گئے ہیں اور صحابہ جانے کے بعد میں حرم کے اندر میں پہنچے ہیں حضرت ہندا چپکے سے دیکھنے گئی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں جا کر کے دیکھتی ہے ارے یہ تو اللہ کے سامنے گر گرانے میں ہے یہ تو اللہ کے سامنے رونے میں ہے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں اور اللہ کے سامنے گر گرا رہے ہیں اور اللہ کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں اپنے گناہوں کی ایک رات کی عبادت کو دیکھ کر کے نے مکہ کئی نے مکہ ایسے تھے کہ جنہوں نے پہلے عہد کر دیا تھا کبھی اسلام میں داخل نہیں ہوں گے اس رات کی عبادت کو دیکھ کر کے اپنی زندگیوں کو پلٹا ہے اپنے آپ کو اپنے آپ کو ایمان میں داخل کروایا ہے اپنے آپ کو ایمان میں داخل کروایا میرے پیارو یہ ہے عبادت یہ ہے زندگی میں دین آنا اور جب زندگی میں دین آتا ہے جب زندگی میں نبی کا طریقہ آتا ہے یہ زندگی پھر ٹن لیتی ہے یہ زندگی کیا لیتی ہے بولو پھر یہ ٹرن لیتی ہے اور ٹرن کیسا لیتی ہے کیسا ٹرن لیتی ہے کہ پھر یہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے اس کے معاملات صحیح اس کا کاروبار صحیح اس کی زندگی صحیح نبی کا طریقہ زندگیوں میں اترا ہے گھر والوں کے ساتھ میں رہنا کرنا صحیح اور ماں باپ کے ساتھ میں اخلاق کے ساتھ میں پیش آئے گا اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کرے گا آج تو پانچ سو کی نوٹ کمانے والا بنا تو ابا کے سامنے آنکھیں نکلتا ہے اور گھروں میں بچیاں اگر چائے بنانے والی بن گئی تو ماں کے سامنے زبان چلاتی ہیں زبان دراز ہو گئی کیوں کیا ہوا کہ ہمارے گھروں کے اندر میں دینی تعلیم نہیں آئی ہے ہم نے گھروں میں دنیا تو دی ہمارے گھروں میں دنیا کے تذکیرے تو ہوئے لیکن ہمارے گھروں کے اندر میں دین کے تذکیرے نہیں ہوئے ہیں ہمارے گھروں کے اندر میں اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہم نے اپنے بچوں کے سامنے نہیں کھولا ہے اپنی زندگیوں میں نہیں کھلا اس لیے زندگیوں میں غفلتیں آ رہی ہے اس لیے غفلتیں آ رہی ہے اس لیے نماز قضا ہو رہی ہے اس لیے قرآن کی تلاوتیں چھوٹ رہی ہیں قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے تھوڑی ہے یہی قرآن پوری دن ہم تلاوت کرنے والے بنے یہی قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے اور قرآن کو سینے سے لگانے والے بنے کہ صبح شام قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو اللہ کی یاد کرنے والا ہو تین دن کے ماحول کو دیکھ کر کے حضرت سماما کی زندگی پلٹی ہے یہاں جتنے بھی دینی بھائی آئے ہیں یہ اپنی بات کو دل پر لے ہوئے کہ اب تو دلوں کی دنیا پلٹے آئے تھے تین دن میں جائیں گے چار مہینے میں آئے تھے کتنے دن میں سب تین دن میں اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے اب اپنی زندگی کو چار مہینے کے ساتھ میں گزاریں گے چار مہینے اپنی زندگی کا پہلا مقصد چار مہینے لگا کر کے یہ چار مہینے چار مہینے نکل کر کے زندگیوں میں آخرت کی فکر آوے غفلتیں نکالے ہمارے دلوں سے غفلتیں نکالے اور ٹال مٹول نہ کرے دین کے معاملوں میں ٹال مٹول نہ کرے ٹال مٹول نہ کرے حضرت مع نبی علیہ صلاح السلام کے ایک صحابی ہے نبی جی مکی زندگی میں حج کے ایام میں جب لوگ میلے لگاتے تھے اس زمانے میں اس زمانے میں نبی علیہ السلاۃ والسلام لوگوں کو دعوت دیتے تھے ہمارا کام دعوت کا ہو روزانہ گھروں میں جا کر کے اپنے بچوں کو دعوت دو اپنے گھر والوں کو دعوت دو باہر والوں کو دعوت دو روزانہ بولو اللہ کے بول کو خوب بولو اللہ کے ذکر کو خوب بولو وہ حضرت معیشرہ ہیں جو دعوت دے رہے ہیں اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں نبی علیہ السلاۃ السلام جب حضرت میسرا کے پاس پہنچے میسرا آؤ اور ہماری بات سنو حضرت میسرا کی قوم کو نبی جی نے دعوت دی حضرت میسرا کہنے لگے کہ بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات قبول کر لو ان کی بات مان لو تو قوم کیا کہنے لگی ابھی نہیں بعد میں ابھی نہیں بعد میں ٹال مٹول کرنے لگی پیارے نبی علیہ السلاۃ السلام نے حضرت میسرا سے فرمایا میسرا اپنی قوم کو سمجھاؤ اپنے ساتھیوں کو سمجھاؤ کون کہہ رہے بولو نبی جی کہہ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو سمجھاؤ حضرت میسرا اپنے ساتھیوں کو سمجھانے میں لگے وہ زمانہ آپ کی شروعات کا وہ شروعات کا زمانہ ہے شروع زمانے میں آپ نے ایسی محنت کی اور اب آپ کی زندگی مبارک کے تریسٹھ سال ہو چکے ہیں آپ مسجد نبی میں ہیں اور اتنے سالوں کے بعد تیئیس سالوں کے بعد میں حضرت معیشرہ کہاں پہنچے مدینہ میں پہنچے وہ شروع زمانے کی محنت ہے وہ شروع زمانے کی محنت اتنے سالوں کے بعد جب حضرت معیشرہ پہنچے ہیں اور کہاں پہنچے پیارے نبی علیہ صلاحت السلام کی صحبت میں پہنچے ہیں تو نبی علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا آؤ میشر آپ مجھے پہچانتے ہیں ہاں ہاں شروع زمانے میں آپ کے قبیلے والوں کو ہم سمجھانے آئے تھے آپ اپنے قبیلے والوں کو سمجھا رہے تھے لیکن آپ کے قبیلے والے آپ کی قوم مانتی نہیں تھی اور ہم نے کہا تھا میشو آئی ہاں نے میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی یہاں تک کہ ہم راستہ بدل کر کے بھی گئے اور راستے میں راہب ملا اس سے بھی کہا کیسی ایسی بات ہے وہ راہب نے اس راہب نے بھی قبول کیا کہ ہاں ایک نبی آئے گا اس کی اتباع کر لینا وہ سچے ہیں وہ کس خاندان سے ہیں ان کا نام کیا ہے وہ پتھریلے علاقے میں پیدا ہوں گے یہ ساری نشانیاں ہماری کتابوں کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے وہ سچے رسول ہے ان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات مان لینا حضرت معیشرہ کہنے لگے میں نے اس وقت بھی اپنی قوم کو سمجھایا آؤ چلو چلتے ہیں اور واپس لوٹ کر کے ایمان قبول کر لیتے ہیں کہ ہماری قوم یہ کہہ رہی تھی نہ بعد میں دوسری مرتبہ آئیں گے دوسری مرتبہ آئیں گے نبی جی اس کے بعد میں کبھی موقع نہیں ملا یہ سال مٹول کیا کبھی موقع نہیں ملا اور کبھی موقع نہیں ملا تو نبی علیہ صلاح السلام سے کہنے لگے یہ کے بعد دیگر سب دنیا دنیا سے رخصت ہو گئے بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو گئے پیارے نبی علی صلاحم نے فرمایا میں سرا تمہارے دل میں طلب تھی تمہارے دل میں کیا تھی بولو طلب تھی اسی لیے اللہ تبارک کو تعالیٰ نے تمہیں یہاں پہنچایا ہے اب حضرت میسر اسلام قبول کر رہے ہیں ارشد اللہ الہ الا اللہ اللہ محمد رسول اللہ یہ محنت ہے یہ محنت ہے کہ یہ دعوت زندگیوں کے اندر میں آوے یہ اس کی محنت ہے یہ نماز ہماری زندگیوں کے اندر میں آوے یہ اس کی محنت ہے یہ قرآن کی تلاوت ہماری زندگیوں میں آوے یہ اس کی محنت ہے یہ اللہ کا ذکر ہماری زندگیوں کے اندر میں اترے ایک تو جسم کا خوراک ہے ایک تو جسم کا کھانا ہے ایک تو روح کی غذا ہے کہ جسم کو کھانا ملے صبح اٹھ کر کے چائے ملنی چاہیے صاحب صبح کا ناشتہ چاہیے دوپہر کا کھانا چاہیے شام کا کھانا چاہیے جسم تندرست رہتا ہے ایسے ہی روح کو بھی گیزا چاہیے روح کو بھی کھانا چاہیے کہ روح کا کھانا کیا ہے اللہ کا ذکر ہے تشبیہات ہے اللہ کا ذکر ہے صبح شام کی تلاوت ہے قرآن کی تلاوت ہے اللہ کا ذکر ہے دعاؤں کا معمولات کہ اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے رونے والے بنے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صحابہ کی عبادت کے ذریعے سے اللہ نے کئیوں کی زندگیاں بدل اللہ نے کئیوں کی زندگیاں بدل دی ہماری زندگیوں میں دین آ رہے حضرت خالد اور حضرت اکرما جیسے کہ جس جنہوں نے حضرت اکرما نے تو یہاں تک کہا تھا اگر مکہ کے بت مسلمان ہو جائے تو مان لیجیے اکرما اسلام میں نہیں آئے گا ہاں، لیکن نبی کے اخلاق اور محنت کیا ہوئی کہ گھروں کے اندر میں دین آیا عورتوں کی زندگیوں میں دین آیا تو عورتوں کی زندگیوں میں دین کے آنے کی بنیاد پر اللہ نے یہ دین ان کے شوہروں میں منتقل کر دیا نبی جی عمرہ کرنے آئے تھے حضرت خالد بن ولید یہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے تھے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ساتھ میں نہیں کیونکہ زندگیوں میں دین نہیں تھا زندگیوں میں ایمان نہیں تھا کلیمہ طیبہ نہیں تھا لیکن نبی علیہ صلاح والسلام کے دو جملے حضرت خالد کے بھائی کے پاس میں کتنا اچھا جوان ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہم اس سے مشورہ کرتے اوروں کا لکما بن چکا ہے آپ کے دو بول آپ تو چلے گئے لیکن وہی خالد بن ولید کے بھائی نے حضرت خالد سے یوں کہا اور خالد نبی علیہ السلاۃ السلام آئے تھے اور نبی جی آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کتنا اچھا جوان ہے آپ کی تو تعریف کر رہے ہیں آپ کے بارے میں تو نبی علیہ السلاۃ والسلام کے دل میں بہت جگہ ہے دو جملے کہہ دیے ان کے بھائی چاہتے تو بگاڑ بھی سکتے تھے اور چاہتے تو بنا بھی تو انہوں نے رہبری کر دی حضرت خالد کے دل میں دنیا دلوں کے اندر میں دلوں کی دنیا بدلی ہے دلوں کے اندر میں اللہ نے محبت پیدا کی ہے نبی کی محبت دلوں کے اندر میں آئی ہے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نو گورے کو سر پر دوڑاتے ہوئے پہنچے ہیں مدینہ میں کیا دیکھ رہے ہیں مدینہ کے جوان استقبال میں کھڑے آؤ خالد آؤ حضرت خالد کہنے لگے میری آنکھوں میں آنسو نکلے ہیں کہ میں نے کے بھائیوں کو شہید کیا تھا انہیں کے بھائیوں کو میں نے شہید ستر صحابہ کو شہید جو میں میں میں کہ کے بھائیوں کو نے شہید کیا تھا لیکن یہ تو سب کچھ معاف کر رہے ہیں میرا استقبال کر رہے ہیں یہ کس کی نسبت ہے یہ ایمانی نسبت ہے یہ معاف کرنا ایمانی نسبت ہے یہ اندر کے ایمانی جذبات ہے یہ اندر کا ایمان کا پاور ہے یہ اندر کا اللہ کے اوپر میں توکل اور آخرت کا شوق اور آخرت کا خوف ہے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے یہ اندر کی فکر یہ دنیا دیروں کی دنیا پلٹی ہے اور حضرت خالد کی زندگی بدلی ہے حضرت خالد آئے ہیں اور انہوں نے ارشد ارشد اللہ اللہ اللہ الہ الا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اپنی زندگیوں کو بدلا ہے میرے پیارو یہ رخ بدلے ہیں صحابہ کے یہ رخ بدلے ہیں صحابہ کے یہ دعوت کی محنت اور یہ ایمان اور یہ سیکھنا سکھانا اور یہ مسجد نبوی کے اندر میں رہ کر کے اپنے ماحول کو بنانا اور یہ اپنی آخرت کی طلب کرنا اور ایک دوسروں کو دعوت دینا اور اکرام ان کے دلوں کے اندر میں کہ اکرام یہ ہے اسے اکرام کیا جاتا ہے اسے ایک دوسروں کے ساتھ میں محبتیں کہی جاتی ہے اسے پیار کہا جاتا ہے اور اسی اکرام کے ساتھ میں صحابہ چلے اللہ نے زندگیوں میں اخلاص دیا ہے زندگیوں میں اخلاص دیا ہے اور جب زندگیوں میں اخلاص آیا ہے اخلاص آیا ہے تو اللہ کے سامنے لینے والے بنے اپنی نمازوں کو صحیح کی ہے اپنی نیتوں کو درست کی ہے ہر معاملے میں ہم نیتوں کو درست کرنے والے بنے میں کس کے لیے کر رہا ہوں میں کس کے لیے کر رہا ہوں یہ کس کے لیے ہو رہا ہے اور یہ کس کے لیے ہوا ہے اور شیطان بار بار نیتیں تبدیل کرے گا بار بار دلوں میں بات ڈالے گا ان شیطان علی انسان یادو مبین کہ شیطان انسان کا کلم کھلا دشمن ہے وہ بار بار ہماری نیتوں کو بدلے گا بات ڈالے گا کہ نہ یہ میں نماز اللہ کے لیے اللہ کی رضا اللہ کی رضا ہر معاملے میں میرا بیان کا سننا میرے میرے دین کے مذاکروں کا سننا میرا تعلیم کا سننا یہ اللہ کی رضا کے لیے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ سے مانگنا اے اللہ تو راضی ہو جا میں نے نماز پڑھی ہے تو اس سے راضی ہو جا وہ تیرے لیے اے اللہ تیرے سامنے پیش کرنے جیسی نہیں ہے لیکن تو اسے قبول کر لے اور تو راضی ہو جا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ذکر کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے یہاں تک کہ اخلاق والی زندگی گزر رہا ہے لوگوں کے ساتھ میں اشار اور ہمدردی کا معاملہ کر رہا ہے کسی کو دے دیا کہ غریبوں کے ساتھ میں برتاؤ اچھا برتاؤ کہ غریبوں کی ہمدردی غریبوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ اچھے اخلاق کر رہا ہے یہ کیا بات آئی کہ دلوں کے اندر میں یہ بات جگہ پکڑے کہ نہیں میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں ہماری زبان ہمارا دل صاف ہو اپنے دلوں کو صاف کرے ہمارے دلوں میں اچھائیاں آوے اچھائیاں جب دل صاف ہو جائے گا اور اخلاص زندگیوں کے اندر میں آئے گا پھر یہ بندہ اللہ کے دین کے تقاضوں پہ اور اللہ کے دین کی محنتوں پہ اپنے آپ کو چلانے والا بنے گا میرے پیارو امت پیاسی ہے اس کو پلانے والے بہت کم ہیں اللہ نے ایمان دیا ہے اور اللہ نے زندگیوں میں دین دیا ہے اپنے آپ کو دین کے تابع کرے اپنے آپ کو دین کے تابع کرے موقع ملے گا تو چلیں گے ابھی بہت مشغولی ہے فرصت ملے گا تو جائیں گے نہ نہ اپنے آپ کو چلاؤ اپنے آپ کو دین کے تابع کرو ناگوار حالات آئیں گے یہ ہمارے کام کی ترقی کی علامت ہے ناگوار حالات میں اللہ خوش ہوتا ہے اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہوتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ مددگار بن جاتا ہے ناگوار حالات آئیں گے لیکن چلتا رہے گا تو گھر والے معاون بنیں گے رشتے دار معاون بنیں گے بچے معاون بنیں گے نہیں چلو گے دنیا گالی جائے گی دنیا گالی آ جائے گی امت کیسی ہے وہ عملہ جس کے پاس زبان نہیں ہے وہ عملہ جس کے پاس کان میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے جسے سماج سے معذور کہا جاتا ہے وہ سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے ان کی جماعتیں چل رہی ہے جو سن نہیں سکتے اور بول نہیں سکتے وہ اللہ کے راستوں میں چل رہے ہیں آپ نے دیکھی جماعتیں وہ سماج سے معذورین کی جماعتیں دیکھی آپ نے ایسے لوگ چل رہے ہیں اور اشاروں سے اشاروں سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اشاروں سے نبی کا طریقہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں اشاروں سے لوگوں کو نبی علیہ سلاد السلام کی سنتیں بتا رہے ہیں اور اشاروں سے لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گا یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں اشاروں کے ذریعے سے اور اشاروں کے ذریعے سے لوگوں کو حضرت بلال کا قصہ سنا رہے ہیں کہ کیا صحابہ کی قربانی ہے حضرت ابو ایوب انصاری کی کیا قربانی ہے اور حضرت خباب کی کیا قربانی ہے اور حضرت سمیہ کی کیا قربانی ہے اور صحابہ اور پیارے نبی علیہ السلاۃ السلام کی کیا قربانی یہ لوگوں کو اشاروں کے ساتھ میں سمجھا رہے ہیں کون عملہ جس کے پاس زبان نہیں ہے جس کے پاس کانوں میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے وہ لوگ اللہ کے راستوں کے اندر میں چل رہے ہیں اللہ نے ہمیں زبان دی اللہ نے ہمیں سننے کی صلاحیت دی اللہ نے ہمیں استعداد دی اور اللہ نے ہمیں سلیقہ دیا طریقہ دیا اور ہاں ساری چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہو اور ہم پیچھے رکھ جاوے بتاؤ اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں پوچھے گا ہم نے تمہیں مال دیا تھا کہاں خرچ کیا کہاں سے کمایا ہے اللہ سوال کرے گا میرے پیارو ہم اپنی آخرت کو بنا لے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرے اس لیے ان اجتماعات کے اندر میں آنا اور اجتماع کے اندر میں آ کر کے اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت سے جانا اور دلوں کے اندر میں یہ نیتیں پیدا کرنا ہم جو بھی کریں گے اللہ کے لیے کریں گے اور دن کے تقاضوں پہ اپنے آپ کو لگائیں گے صحابہ نے اپنے آپ کو لگایا نبے سال کی عمر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبے اور بارہ سال کی عمر نبے یا نبے پر پلس ٹو اے اس عمر کے اندر میں پستن دنیا کے اندر میں اللہ کے راستوں میں اللہ کے دین کے تقاضوں کے اوپر میں چل رہے ہیں میرے پیاروں اس حال کے اندر بھی اللہ کے دین کی محنتوں پہ چلے بڑھاپے میں بھی چلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ٹھنڈی کے موسم میں سخت ٹھنڈی تھی ایسی موسم کے اندر میں ہم چلے ہیں اور ایسی سخت ٹھنڈی کے موسم کے اندر میں ہمارے جسم کو چھپانے کے لیے ہمارے پاس میں ٹھیک سے ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے حضرت صدی کے عنہ فرماتے ہیں ایک تیبن بندی ہوئی تھی ایک چادر تھی اور اس چادر سے ہم نے اپنے بدن کو چھپایا ہے اس موقع کے اوپر میں ایسی سخت ٹھنڈی کے موقع کے اوپر میں ہم نے قبر کی طرح گڈھے کھودے ہیں کیا کھودے ہیں قبر کی طرح گڈے کھودے ہیں اور اپنے جسم کو اندر چھپایا ہے اندر سوئے ہیں اندر آرام کیا ہے لیکن اللہ کے دین کے تقاضوں کے اوپر میں چلنے میں پیچھے ہٹنے کی اللہ کے دین کی محنت میں چلنے میں پیچھے ہٹنے کی صحابہ نے گرمی کی موسم آئی ہے تبوک کا مارکا ہے تبوک میں خوب گرمی ہے چل چلاتی ہوئی دھوپ ہے اس کے اندر میں چلے ہیں اونٹ کے پیٹ سے ہاتھوں سے پانی نکال کر کے پیا ہے لیکن اس حال کے اندر بھی جو ہے اللہ کے دین کے تقاضوں کے اوپر میں چلے ہیں دین کی محنتوں سے اراض نہیں کیا آج تو معمولی ازر ہمارے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے جو ازر قابل قبول نہ ہو اسے ہم رکاوٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اس لیے میرے پیاروں آپ سے گزارش ہے بڑی قربانیوں کے ساتھ میں آپ لوگ یہاں پہنچے ہیں ان محنتوں کے اندر میں آپ لوگوں نے اپنا حصہ لیا قربانیاں دی کوئی تین دن کے لیے یہاں سے ایک عملہ چار مہینے کے لیے اللہ کے راستوں کے اندر میں جائے گا اور ہم اللہ کے دین کے تقاضوں پہ آئے ہیں کچھ لوگوں نے خدمتیں کی ہیں پنڈال کے لیے محنتیں کی قربانیاں دی کچھ کھانے بنانے میں برتن دھونے میں سب لوگ حصہ لگا رہے ہیں اور اتنی ساری قربانیوں کے بعد میں اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے اللہ ہماری ان قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اس کے لیے اللہ سے مانگنا اور یہ جتنا بھی عملہ بیٹھا ہوا ہے یہ سب کے سب نیت کرے ابھی تک وقت اللہ کے راستوں میں نہیں لگائے ہم اللہ کے راستوں میں چار چار مہینے لگائیں گے کون کون لگائے گا کون بھائی سب نیت کرتے ہو اس میں سے نقد کون تیار ہے کہ استیما سے ہم جائیں گے اس استیما سے کون جانے کو تیار ارے بولو بھائی کرو ہمت جو دل پر لے گا اللہ اس کا کام بنائے گا نیت بناؤ اور ترتیب بناؤ اور ترتیب بنا کر کے چلے جاؤ آدمی ترتیب بناوے نیتیں بناوے اور پھر اپنے آپ کو پیش کرے کرو ہمت انشاء اللہ کون تیار ہے اچھا ایسا کون تیار ہے دل میں بات آئی ہے ابھی گھر پہ مذاکرہ نہیں کیا ہے ہم گھروں پہ مذاکرہ بھی کریں گے اور اللہ کے راستے میں دیں ایسا کون تیار ہے اللہ دیکھو ہمارے اللہ قبول فرمائے وہ جوان وہ جوان واہ بھائی اللہ قبول فرمائے اور کون تیار ہے اور کون تیار ہے سب نیت کرو اس میں سے چار مہینے کس کے نہیں لگے کس کے لگ گئے کس کے لگ گئے ایک دو تین چار اب سب نیت کرو کہ ہم لگائیں گے انشاءاللہ شاء ارے لگاؤ گے کب لگاؤ گے یہاں سے نیت کر کے جاؤ ارے میں نیت کرتے ہو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اب کیا کرو گے ابھی جتنا بھی وقت ہے